السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار سمجھدار بہادر ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ مختلف طرح کی کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہیرو کی کہانی اور یہ ہیرو ایسے تھے کہ سنتے ہیں نام ہے حضرت مصعب بن عمیر حضرت مصعب بن عمیر بہت خوبصورت حسین و جمیل نوجوان تھے آپ کے والد کا نام عمیر تھا وہ کھاتے پیتے اور بہت ہی مالدار خاندان سے تعلق رکھتے تھے اپنے لاڈلے بیٹے کو اچھے سے اچھا کھلاتے اچھے سے اچھا پہناتے بہترین تیل عطر خوشبو استعمال کرنے کو دیتے جس وقت مصعب بن عمیر زرق برق لباس میں عطر لگائے ہوئے کسی طرف نکلتے تو راستہ مہک جاتا اور لوگ آپ کو دیر تک دیکھتے رہتے جہاں سے مصعب گزر گزرتے تھے وہاں کا رستہ بہت دیر تک خوشبودار رہتا تھا گھر گھر ان کے حسن و جمال کا چرچا تھا اور بچہ بچہ جانتا تھا کہ مصعب عمیر کو ان کے ماں باپ کس لاڈ پیار سے پال رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کا تذکرہ کرتے تو کہتے مکے میں مصعب سے زیادہ حسین کوئی نہیں اس سے زیادہ کھاتا پیتا اور اچھا کپڑا پہننے والا نہیں اور ان سے زیادہ لاڈ پیار سے کوئی نہیں پالا گیا اس خوبصورتی کے ساتھ ساتھ مالدار باپ کے شوقین بیٹے ہونے کی وجہ سے ہر چھوٹا بڑا انہیں قدر کی نگاہوں سے دیکھتا اور پھر وہ مسلمان ہو گئے جب وہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رتبہ بہت بلند کیا اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں بہت تکلیفوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور میں مسلمان ہوئے جب اسلام کا نام لینے والے کی زندگی دو بھر کر دی جاتی تھی انہیں گھر سے بے گھر کر دیا جاتا تھا حضرت مصف عمیر بہت ہی مشکل وقت میں ایمان لائے ایک کافر نے ایک دن ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ماں باپ کو خبر کر دی کیونکہ جب وہ ایمان لے کے آئے تھے تو انہیں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا اور پھر جب ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا محمد کو نبی ماننے لگ گیا ہے تو ماں کا سارا لاڈ پیار ختم ہو گیا اور باپ کی ساری شفقت محبت غم و غصے سے بدل گئی روک ٹوک ہوئی مگر حضرت مصعب رضی تعالیٰ عنہ اسلام پر جمے رہے تو انہیں ہاتھ پیر باندھ کر ایک کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا ایک عرصے تک انہیں قید رکھا گیا مگر مصعب بن عمیر کے رویے میں اور ان کے ایمان میں ذرا فرق نہیں آیا سب کچھ لٹا کر بھی دل و دماغ بالکل مطمئن رہا اور پھر مسلمانوں کو ہجرت کا حکم ملا تو یہ لاڈ پیار کا پالا نوجوان نرم و ناز و قیمتی لباس پہننے والا انسان اور طرح طرح کی خوشبو استعمال کرنے کے شوقین بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ حبشہ کی طرف چل کھڑے ہوئے اور پھر وہاں سے جب واپس آئے تو پھر ان کا مصیبتوں اور آزمائشوں کی وجہ سے وہ رنگ روپ نہ رہا تھا قیمتی کپڑے پہننے والے آج موٹا اور پرانا کمبل اوڑھے ہوئے تھے یہ دیکھ کر سب لوگ حیران رہ گئے خود ان کی ماں کو بیٹے کی پریشان حالی پر رحم آ گیا اور وہ ظلم کرنے سے باز آ گئیں اسی زمانے میں ایک بار مصابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس وقت ان کے بدن پر صرف ایک کھال کا ٹکڑا تھا جس میں جگہ جگہ پیون لگے ہوئے تھے صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ افسوس سے گردنیں جھکا لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد اب دنیا اور دنیا والوں کی حالت بدل جانی چاہیے یہ وہ نوجوان ہے جس سے زیادہ مکے میں کوئی لاٹ کا پالا نہیں لیکن نیکی کی رغبت اور خدا رسول کی محبت نے اس کو تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیا ہے اور پھر جب مدینہ منورہ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ایک ایسے صحابی کو بھیج دیجئے جو ہمیں اسلام کی باتیں بتا سکیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو روانہ کیا اور کچھ نصیحتیں فرمائیں اور مدینہ والوں کے ساتھ بھیج دیا مدینہ جا کر حضرت مصعب بن عمیر نے اس پیار محبت حکمت سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی کہ بہت زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے وہ زبان کے بے حد نرم تھے اور بہت محبت سے بات کرتے تھے اس لیے ان کی بات میں بہت ہی اثر ہوتا تھا ایک دن حضرت مصبن عمیر کچھ مسلمانوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے اتفاق سے مدینہ کے ایک رئیس سعد ابن معاذ ادھر آ نکلے وہ مصعب بن عمیر کے اسلام پھیلانے کا حال سن چکے تھے اور ان سے بہت ناراض تھے انہوں نے ایک اور سردار اسید بن حدیر سے کہا اس کو اپنے محلے سے نکال دو اس نے یہاں آ کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے اگر اسعد سے میری رشتے داری نہ ہوتی تو میں تم سے نہ کہتا اسعد کے گھر حضرت مصعب ٹھہرے ہوئے تھے اور وہ رشتے دار تھے سعد ابن معاذ کے یہ سن کر اسعید نے اپنا نیزہ اٹھایا اسعد کے گھر آیا دونوں کو بلایا اور بہت غصے سے کہنے لگا تمہیں یہاں کس نے بلایا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرو اگر تمہیں اپنی جانیں پیاری ہیں تو ابھی یہاں سے چلے جاؤ یہ سن کر حضرت مصعب نے نرمی سے جواب دیا بیٹھ کر ہماری باتیں سنو اگر پسند آئی تو قبول کرو ورنہ ہم خود چلے جائیں گے اسے نیزہ گاڑ کر بیٹھ گیا اور غور سے سننے لگا حضرت مصعب رضی تعالیٰ عنہ نے چند آیات سنا کر اللہ کے خالق مالک رب ہونے کی خوبی کا تذکرہ کیا اور اس طرح انہیں اسلام کے بارے میں بتایا کہ تھوڑی ہی دیر میں ان کا دل ایمان سے چمک اٹھا اور انہوں نے کہا کیسا اچھا مذہب ہے کیسی بہتر ہدایت ہے اسلام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے اس کے فوراً بعد اس سعید نے اسلام قبول کر لیا اس کے بعد سعد ابن معاذ بھی غصے میں بھپرے ہوئے وہاں پہنچے لیکن وہ بھی حضرت مصعب کی نرم زبانی سے نرم پڑ گئے اور اٹھے تو کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے وہ مسلمان ہوئے تو مدینہ کے چند لوگوں کے سوا سب لوگ مسلمان ہو گئے مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کامیابی عطا فرمائی اور اتنے زیادہ لوگ مسلمان ہو گئے اس کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا رہتا تھا جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تشریف لانے کے لیے مدینہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت چلی ان کے ساتھ حضرت مصعب بھی تھے مکہ پہنچے تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور انہیں بتایا کہ مدینہ میں کس طرح سے اسلام پھیلا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور حضرت مصعب کے لیے دعا کی حضرت مصعب کی ماں نے سنا کہ بیٹا اتنے عرصے بعد آیا ہے اور گھر آنے سے پہلے دوسری جگہ ٹھہرا ہے تو ناراض ہو کر کہا تو کیسا بیٹا ہے ایسے شہر میں آئے جس میں میں ہوں اور پہلے مجھ سے ملنے نہیں آئے حضرت مصعب نے ماں کے سوال کے جواب میں کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے ملنے نہیں جاؤں گا کیسی محبت تھی انہیں پیارے نبی سے حضرت مصعب عمیر صرف شکل و صورت کے ہی خوبصورت نہیں تھے بلکہ ان میں اثار و قربانی کا جذبہ بھی بہت زیادہ تھا زبان بھی بہت اچھی تھی ایک بہادر نڈر سپاہی جان باز اور بہترین جنیل بھی تھے اسی وجہ سے جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا سب سے بڑا علم یعنی کہ جھنڈا انہی کے ہاتھ میں دیا غزوہ احد میں بھی جھنڈا انہیں انہیں ہی ملا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جنگ احد میں سنتے ہیں اس جنگ میں بعض مسلمانوں کی ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کچھ دیر میں شکست میں تبدیل ہو گئی کفار مکہ نے پیچھے سے حملہ کر کے مسلمانوں کو تتر بتر کر دیا مگر مصعب بن عمیر اکیلے جھنڈا اٹھائے حملے کر رہے تھے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے جھنڈے کو گرانا ان کی غیرت کو گوارا نہیں تھا اسی حالت میں بہت سے کفار نے مل کر انہیں گھیر لیا تیر تلواروں اور نیزوں کے بہت وار ایک ساتھ ہوئے انہوں نے بہت سے واروں کو بچایا کچھ اپنے اوپر لیے لیکن جھنڈے کو مضبوطی سے پکڑے رہے اور اسی میں کافر نے بڑھ کر تلوار کا وار ان کے اس ہاتھ پر کیا جس میں انہوں نے جھنڈا تھاما ہوا تھا ہاتھ کٹ کر گرا قریب تھا کہ جھنڈا بھی گر جاتا کہ اسے انہوں نے بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا دشمن نے دوسرے ہاتھ پر بھی وار کیا وہ بھی کٹ کر گرا لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس حال میں بھی حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈے کو نیچے نہیں گرنے دیا بازوؤں میں انہیں زور سے پکڑ کے سینے سے چمٹا لیا دشمنوں نے جب یہ دیکھا تو جھنجھلا کر تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور اس زور سے نیزا مارا کہ وہ ان کے سینے سے آر پار ہو گیا اور حضرت مصعب بن عمیر آیات کی تلاوت کرتے ہوئے زمین پر گرنے لگے انہیں گرتا دیکھ کر ان کے بھائی ابو روم بن عمیر آئے اور انہوں نے جھنڈے کو گرنے سے بچا لیا اور آخر وقت تک بہادری کے ساتھ جھنڈے کو انہوں نے بلند رکھا حضرت بن عمیر کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جسد مبارک کے پاس آئے اور یہ تلاوت فرمائی مومنین میں سے کچھ آدمی ایسے ہیں جنہوں نے خدا سے جو کچھ عہد کیا تھا اس کو سچا کر دکھایا پھر ان کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے تمہیں مکے میں دیکھا تھا جہاں تم جیسا حسین اور خوش لباس کوئی نہ تھا لیکن آج دیکھتا ہوں کہ تمہارے بال الجھے ہوئے ہیں اور جسم پر صرف ایک چادر ہے حضرت بن عمیر کے جسم پر صرف ایک چادر تھی جس سے سر چھپایا جاتا تو پیر کھل جاتے اور پیر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا آخر کار سر چھپا دیا گیا اور پیروں پر گھاس ڈالتی گئی اور انہیں دفن کر دیا گیا یہ تھے بہادر ہیرو جن کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ